الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم ایک بار درود پاک پڑھنے اللہ مسلح اعلی سید دینا آل وینا محمد وباری وسلم بزرگوں اور بھائیوں مسجد کا نام ہے فلاح میں نے قرآن حکیم کی اٹھارہ پارے کی سورت المومنون کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑی ہے جس میں اللہ نے کامیاب مومنین کی صفات بیان کی فلاح کے کیا معنی ہمارے پاس فلاح کے لیے اردو میں ایک لمیٹڈ ورڈ ہے کامیابی لیکن فلاح کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے بہت واسٹ ہے بہت پھیلا ہوا ہے کیونکہ فلاح کے معنی دنیا کے مسائل کا حل اور فلاح کے معنی آخرت کی بھی کامیابی یہ لفظ جامع ہو گیا سورت المومن میں یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے کامیاب مومنین کی سات صفات بیان کیے the seven qualities of the successful مومنین اس کو بیان کیا ہے اب یہ سات کا عادت بڑا عجیب ہے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ رمضان کے آخری اشرے میں للت القدر کب ہوتی آپ کا اندازہ کیا ہے بھائی للت القدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں پہلی تاریخ کو ہے تین کو ہے پانچ کو ہے سات کو ہے پہلے عشرے میں ہے دوسرے عشرے میں ہے تیسرے میں ہے اکیس میں ہے تیئیس میں ہے پچیس میں ہے ستائیس میں ہے تیس میں ہے یہاں تک کہ عید کی رات میں بھی القدر ہو سکتی اور ایک حدیث شریف نقل ہوئی ہے کہ جو دو عید کی راتوں کو زندہ رکھے گا یعنی رات کو سوئے گا نہیں تو اللہ تعالی اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب دل مر جاتے ہیں فضیلت بیان ہوئی ضعیف روایت لیکن فضائل کے بعد میں کے معنی زندہ کرنا یعنی رات نہ سونا بیدار رہنا عبادت کے لیے تو یہ عید کی رات بھی ہو سکتی ہے لیکن اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم دیکھیے ان کی مساحت نظر دیکھیے اور یہ اس آتے نظر یوں نہیں ملتی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں اس کے پیچھے میرے محبوب کی دعائیں ہیں اس بنا پر یہ مرتبہ اور یہ مقام حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہوا ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے حدیث پاک میں ہے کوئی دس سال کی عمر ہوگی اور سرکار کے یہاں حضرت عبداللہ کی خالہ جان ہیں ام المومنین ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بہت غور سے سنیے گا میری بات کو حضرت عبداللہ نے اپنی خالہ جان سے کانٹیکٹ کیا دس سال کی عمر کیا ہوتی ہے ماں کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے کوئی خاص سوچ بھی نہیں ہوتی کوئی خاص دین کے بارے میں رجحان بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ ہمارے بچوں کو نماز تک کا خیال نہیں ہوتا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ابن عباس کو تڑپ ہے اور کس بات کی طرف ہے میں اپنے محبوب کی تحجد اور رات کے عمل لے لوں میرے سرکار رات کو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں رات کا رونا کیا ہے رات کا اٹھنا کب ہے میرے محبوب کی رات کی دعائیں کیا ہے میرے سرکار کا پڑھنا کیا ہے پرمیشن مل گئی جا کر گھس نہیں گئے چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے میرا رشتہ بھی ہے میری خالہ بھی ہے دروازہ کھٹ ہوں گھس جاؤں گا پہلے سے ہی ادب کی ادب دیکھو دس سال کی عمر میں دین ادب کا نام ہے دین ادب سے آتا ہے اور آداب زندگی میں جتنے آئیں گے دین بنتا جائے گا فرماتے ہیں جب اجازت مل گئی تو رات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ جان کے گھر اور سرکار بھی یہاں آئے تھوڑی دیر سے سرکار بھی آ گئے لیکن گھر میں تکیا ایک ہی ہے اگر کہ وسادہ بڑے گدے کو کہتے ہیں اور تکیے کو اصل میں مخبدہ کہتے ہیں اب سرکار نے کہا یہ چھوٹا سوئے گا کہاں گھر میں بستر ایک ہے تکیا ایک ہے پر میں ہم دونوں تو تکیے کی جو لمبائی ہے اس میں سو جاتے ہیں پیچھے والے حصے میں تو سر رکھ کے سو جاتے ہیں یہاں رک کر ایک مسئلہ بدلاتا ہوں ہم صحابہ کے سرکار کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچیں گے کیونکہ ہم تین تکیے پہ ایک سر رکھتے ہیں وہاں تین لوگ سر رکھتے ہیں ایک تکیے پر تکیا ایک ہے سر تین ہے ہمارے تکیے تین ہے سر ایک ہے رات جیسے ہی سرکار نے کروٹ بدلی کے ابن عباس کھڑے ہو گئے جو فکر کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں جو بی فکری سے سوتا ہے تو اس کو آپ تک کی کرنے بھی نہیں اٹھا سکتی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا آفتاب تک کب نکلتا ہے مجھے تو معلوم نہیں میں نے زندگی میں فجر کی ہی کبھی نہیں اللہ اللہ صبح کی نماز نہیں پڑھی تو کیا زندگی میں برکت ہوگی کیا روزی میں برکت ہوگی صبح کی نماز اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا امتحان اس کو ضرور پاس کیجیے اور اسکولوں میں جاتے ہیں نا تو وہ سکھاتے ہیں early to bed early to rise جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا جو دیر سے سوئے گا جلدی اٹھ نہیں سکتا آج ہمارے جوان جو ہے نا وہ موبائل میں بہت مصروف ہو گئے جہاں کھانے سے فارغ ہوئے پیر پہ پیر چڑھایا ادھر میسج ادھر میسج کہیں فیس بک کہیں گیس بک رات ایسے ہی گزر جاتی ہے اور جب نیند ایسے وقت پر آتی ہے کہ جب مالزین کہتا ہے سلا تو جب اس کو نیند آتی ہے کیونکہ شیطان نے ابھی انجیکشن دیا ہے اب یہ سو جائے گا تو جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے بڑودا میں جو فساد ہوا اس کی وجہ موبائل ہے ایسا ایک فوٹو لوڈ کر دیا کئی انسانوں کی جان چلی نقصان بھی ہے اس کا یاد رکھنا اس کے فائدے پہچانو اس کے نقصان کو جانو کوئی بھی چیز کے دونوں پہلو ہیں نقصان بھی ہیں فائدہ بھی ہے اخبار میں لکھا تھا اب تو آسانی سے سننے کا تو مزاج نہیں ہمارا کان کے اندر ڈانٹ لگاتا ہے موبائل جیب کے اندر داخل کرتا ہے اور اب سن رہا ہے ہی جانتے کہ کیا سنتا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے پیچھے سے ریلوے کے ٹریک پر چل رہا ہے اور انجن والا جو ہے ڈرائیور بیچارہ لگاتار ویسل بجا رہا ہے نہیں سنا کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے موبائل کی محبت نے جان لے لیا ہم لوگ شہر میں چلتے ہیں پیچھے سے بیچارہ ہارن بجاتا رہتا ہے لیکن کان میں جو ڈالا ہوا ہے ڈانٹ وہ اس کو ہارن کہاں سننے دیتا ہے اب کان کے اور گلے کے ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کان کے پاس اور کان کے ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ڈانٹ ڈالنے کی وجہ سے کان کی رگیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ کان کے پردوں سے جا کے جو آواز ٹکراتی ہے وہ کان کے پردوں کو اور کان کے نظام کو کمزور کر دیتی ہے تو اس کے فائدوں کو بھی پہچانو اس کے نقصان کو بھی پہچانو ابن عباس کھڑے ہو گئے سرکار نے جو دعائیں پڑھی وہ نقل کرنا شروع کیا حدیثیں بھری ہوئی ہے پوری کہ کیا پڑا سرکار نے رات کو اب سرکار خراما خراما چل رہے ہیں اور ابن عباس پیچھے پیچھے ہیں سرکار استنجے کے لیے تشریف لے گئے جلدی جلدی پانی کے لوٹے سرکار کے آگے کر دیے جب دیکھا کہ رکھ دیے ہیں لوٹے تہارت کا نظام رکھ دیا ہے پورا تو میمونہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا فرمایا آپ کے یہ چچاداد بھائی جو ہیں انہوں نے رکھا ہے سرکار نے دعا دی کہ تیری سمجھ کو سلام کرتا ہوں کہ تجھے بڑوں کا ادب معلوم ہے کہ استنجا کے لیے جائیں پہلے سے پانی رکھ دیا جائے استاد جائے تقاضے کے لیے اس سے پہلے طالب علم کو ادباً اس کا انتظام کرنا ہے میں نے کہا ادب سے زندگی بنتی ہے ادب سے دعائیں ملتی ہیں اب فرماتے ہیں سرکار فارغ ہو گئے ابن عباس کو سینے سے لگا لیا بڑوں کو خوش کرو اللہ والوں کو خوش کرو ان کی دعائیں لے لو تو بیڑے پار ہو جائیں یہ دعاؤں کی قدر کو سمجھنا ہے ہمیں اللہ والوں کی دعائیں لے لینا ہے ان کی برکتیں حاصل کر لینا ہے یہ ملاقات میں دھکے مار کے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا اس کا بھی ادب ہے کل بتایا تھا حضرت کہ کس طرح سے ہم مسافہ کریں گے کہ آنے والے کو اور مہمان کو تکلیف نہ ہو کیونکہ آرام پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہے دھکے دینا ہمارا مقصد نہیں ہے اب دوسرا مرحلہ آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب سرکار تحجد کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے کھڑے رہے ذرا ابن عباس دو رکعت کے اختتام پر سرکار نے سوال کیا عبداللہ کیوں اتنا پیچھے کھڑے رہے مجھ سے پھر ادب والا جملہ بدلا ہے یوں کہا آقا کہاں آپ کا درجہ کہاں میری حیثیت آپ کا مرتبہ کہاں اور میں کہاں میں آپ کے برابر کھڑا رہ سکتا ہوں ادب کی وجہ سے میں پیچھے کھڑا رہا سرکار نے فرمایا اللہ تجھے علم دے اللہ تجھے حکمت دے اللہ تجھے قرآن کا علم دے اور ابھی دوستو نبی جب دعا دینے پر کسی کو آئے گا نا سب سے بہترین چیز کی دعا دے گا اگر نبی کی نظام میں دنیا بڑی ہوتی تو ابن عباس کو دنیا کی دعا ملتی دنیا کی کوئی چیز بڑی ہوتی تو اس کی دعا ملتی تو حضرت ابن عباس کو دعا دی میرے سرکار نے تو یوں فرمایا اللہ کتاب اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ مل گیا تو سب مل گیا یہ نعمت حاصل ہو گئی تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب جب سرکار نے دعا دے دی ہوئی جب کوئی معمولی اللہ والا دعا دیتا ہے ایک واقعہ مفتی صاحب سنا ہوں آپ کو ذرا اچھا لگے گا آپ نے تو سنا ہے لوگوں کا یہ مجموعہ اتر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مجموعہ سکسٹی فائیو بہت مشہور ہے یہ کیسے مقبول ہوا اور یہ مجموعہ بنا کیسے اس کا عجیب واقعہ ہوا ہے کہتے ہیں یہ مجموعے کے جو اصل مالک تھے نا اتر والے انہوں نے ایک اللہ والے کو دیوبند سے بلایا تھا ابھی ہمارے ناظم صاحب نے حضرت نانوتمی کے دارالوم دیوبند کو ہماری راجدھانی قرار دیا یہ تو دور ایسا ہے کہ راجدھانی بھی سمجھانا پڑتا ہے کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کو دیوبند سے دعوت دی اور مولانا ایک بات آپ نوٹ کر لیں یہ آپ کے کام کی چیز ہے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ لوگ دیوبندی ہیں میں نے کہا جی ہاں انہوں نے پوچھا کہ دیوبند کس کو کہتے ہیں میرا جواب سنیں آپ دیوبند اجتباع سنت کا نام ہے دیوبند کہے کا نام ہے مت ڈرنا کبھی کوئی کہے نا آپ دیوبندی ہیں تو جی ہاں دیوبندی ہیں اور جب پوچھے نا دیوبندی کسے کہتے ہیں کہو کسی فرقے کا نام نہیں ہے اجتباع سنت کا نام ہے سرکار کے طریقوں کو زندگیوں میں اتارنا سکھاتے ہیں نا جو وہ دیوبندی ہیں ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوا ہے زبان ایک سب مجھ سے کہہ رہے تھے منا تم یہ جہاد کے بارے میں کب بولیں گے جہاد میں نے کہا فجر کی نماز میں اٹھتا ہے یا کوئی کوئی دارے اٹھی جاؤں میں نے کہا جس دن تو فجر کی نماز کا پابند ہو جائے نا پھر مجھے فون کرنا جس دن تو تحجد کا پابند ہو جائے نا پھر مجھے پوچھنا کہ جہاد کب کریں گے انشاءاللہ تجھے ضرور جواب دوں گا جو فجر میں اپنی نیل قربان نہیں کر سکتا وہ دین کے لیے اپنی جان کیا قربان کرے گا اسے جان لٹانے کے لیے پہلے اپنا وقت تو لٹانا آ جائے اپنی پیاری نیند چھوڑنا آ جائے تو پھر اپنی جان چھوڑنا اپنا جسم قربان کرنا اللہ کے راستے میں آ جائے گا تو ہے دلے روشن مثال دیو اور ندوا ہے زبان ہوش مند اور اکبر الہ آبادی نے آگے بڑھ کر کہا ہے اور علی گڑھ کی بھی تم تشدید دو یعنی ایک معزز پیٹ تم خوش ہو کرو وہ پیٹ کی محنت ہے زبان کی محنت ہے وہ دل کی محنت ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب اتباع سنت کیا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو تو شیخ العالم کہنا چاہیے شیخ الہند کہہ کر آپ نے لمیٹڈ کر دیا ان کی شیخوقت اور ان کی مشیقت کو آپ نے لمیٹیڈ کر دیا یہ شیخ العالم ہے تحجد میں اتنے کھڑے ہوئے اتنے کھڑے ہوئے ہیں پیروں پر ورم آ گیا کیا آ گیا ورن انگریزی میں احمد بھائی اس کے لیے لفظ ہے پیر سویل ہو گئے آپ شمیم صاحب آپ توجہ دیجیے یہ کو جانا چھوڑ دیجیے میرے کو نا تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا فرماتے ہیں اب کھڑے ہیں ہم لوگوں کی نماز کیا ہے ایک رکو کا دو رکو ہوا تو باہر لوگ بات کر اب وہ لمبی نماز پڑھا ہے نا چھوٹو کرو یا اپنا پک چھوٹا کری نا جلدی چھوٹو کرو اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ یوسف میں اتنا روتے ہیں کہ آخری سب والا روتا ہے حضرت عمر کے رونے کو سن کر یہ سورہ یوسف کتنی لمبی ہے سب جانتے ہیں حضرت عمر علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ ڈابیل میں فجر کی نماز جب پڑھانا چاہتے تو اذان کے پانچ منٹ کے بعد آ جاتے اتنی لمبی نماز پڑھاتے کہ لوگ باہر نکل کر دیکھتے کہ کہیں آفتاب تو نہیں نکل ہے ساٹھ سے لے کر اسی آیتوں تک سرکار نے فجر کی نماز میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن خالی ایسی نماز ہمیں نصیب پڑھنا ہم لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں خالی دعوے ہیں ہمارے کہ جبری کے بعد ہمارا جنت میں نمبر ہے باقی کام کچھ بھی اب حضرت شیخ الہند کے گھر والے سر کو ہاتھ دے کر رو رہے ہیں ابا جان آپ کے پیروں پر ورم آ گیا ہے حضرت شیخ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا ہے ہم کو رونا آتا ہے آپ کا پیر دیکھ دیکھ کے سوجا ہوا پیر دیکھتے ہیں رونا آ جاتا ہے ہم کو تو حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں آتا ہے رونا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سرکار کی سنت ہے رات کو تحجد میں اتنا کھڑے ہوئے کہ پیروں پر ورم آ گیا تو آج الحمد خوشی ہے مجھے کہ ایک سنت میرے سرکار کی ادا ہو گئی اس کو کہتے ہیں دیوبند عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے کھڑے ہیں اور ادب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جواب کیا شاندار دیا ہوا ہے کتنی بہترین بات ہے اور سرکار نے سینے سے لگا کر بھائی دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی اور مٹ جانے والی ہے یہ دولت اور یہ اتباع اور یہ قرآن اور یہ نعمت مل جائے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یو دل حکمت ان میں سے حکمت کا ایک معنی جس کو قرآن کی دولت مل گئی اور ایک حکمت کا معنی جس کو سنتوں کی اتباع مل گئی اور ایک حکمت کا معنی جس کو اللہ کا ڈر مل گیا اور ایک حکمت کا معنی جس کو دین کی گہری سمجھ مل گئی اور جس کو احکام کا علم آ گیا فرمایا کہ یہ بہت ہی کامیاب انسان ہے اور اللہ سعادت مندوں کو یہ نعمتوں سے سے نواز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مرتبہ اور آپ کا مقام بتاتے ہوئے بزرگ نے کیا اچھی بات کہی کہ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی کی وجہ سے کرسی بھر جاتی ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو ہماری بھی بڑھ جاتی ہے لیکن آگے چل کے کہا کہ جب ان کو دیکھو تو ان کے حسن سے آنکھیں بھر جاتی ہے اور جب یہ گویائی اختیار کریں اور بولنا شروع کریں تو ہمارے دامن علم سے بھر جاتے ہیں یہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو اور کیا کمال عطا فرمایا کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں ایڈوائزری بورڈ کا ممبر بنا رہے ہیں چودہ سال کے انہیں پر لوگ کہتے تھے کہ like this kind of child and you making him the member of a important advisory board of you سمجھ رہے ایک دن امتحان لے لیا وہی قرآن کا امتحان ایک دن بورڈ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے ممبران موجود تھے بڑے صحابہ موجود تھے اچانک امیر المومنین آئے اور کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں let me ask one question مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب جنہوں نے صحبت رسول کیا کہ بھائی قرآن سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اور خالی علم سے نہیں چلتا اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے علماء کا دانو تلمد ان کے سامنے طے کرنا ضروری ہے تب جا کر کے آئے گا ورنہ پھر معاملہ گڑبڑ میں آ جائے گا نیو یارک کے اندر ایک صاحب حدیث پڑھا رہے تھے کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا ٹائی لگی ہوئی تھی حدیث پڑی کہ سرکار نے ایک کوڑے دان کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا دیکھو بھائیو ہم کو معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا پیشاب کیا ہے لہٰذا دیکھو بھائی نوٹ کر لو یہ سنت ہے تو ایک آدمی ادھر کونے میں سے کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت یہ سنت عورت ادا کرنا چاہے تو کیا ہے سر کھجانے لگا اس کے پاس جواب ہی کیا ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا بھائی یہ تو اللہ والوں کا کام ہے یہ تو علماء کا کام ہے علم کے اندر غوطہ زنی کرنا ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے آ کے کہا مولانا میرے کو آپ کے ساتھ بہت ڈیپ کے اندر بحث کرنی ہے میں ایک دم ڈیپ میں آپ کے ساتھ بحث میں جانا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی میرے کو تو تیرنا آتا نہیں اس لیے ڈیپ میں تو جانے کا سوال نہیں لیکن ڈیپ میں جانے کے لیے ایک لطیفہ ہے وہ میں سناتا ہوں کہنے لگے چلو وہی سنا دو میں نے کہا دو آدمی بیٹھے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ ہمارے علاقے میں سمندر ہے جیسے ہمارے ویراول کے قریب سمندر ہم لوگ جاتے ہیں کناروں پر کبھی کبھی تیرنے کا ہم کو شوق ہوتا ہے تو ہم لوگ ڈائیو لگاتے ہیں تو ڈائیو لگاتے ہیں تو اندر جا کے زمین ایسی پکڑ لیتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ تو کہیں نہیں گئے اندر سے نکلتے ہی تہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور تہ میں جا کر جو ہے نکلتے نہیں دو گھنٹے تک نیچے کی زمین پکڑ لیتے ہیں سانس کہاں سے لیتے ہیں ان کو ویب سے کوئی پائپ لائن نہیں دوسرے نے کہا یہ تو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کام ہے یہ دو گھنٹے کے بعد نکلنا تین گھنٹے کے بعد یہ تو ہمارے یہاں کا چھوٹے چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں تو کیا تمہارے یہاں جو لوگ بڑی ڈائی لگاتے ہیں وہ کتنی دیر میں نکلتے ہیں کہا میرے دادا جان نے تین سال پہلے ڈائی لگائی تھی ابھی تک نکلے نہیں تو میں نے کہا بھائی بہت ڈیپ میں جانا یہ ہمارا کام نہیں جو کام دیا ہے خالی وہ کرتے جاؤ لمبی باخصوں میں اپنے آپ کو مت گراؤ دین بحثوں کا نام نہیں ہے دین عمل کا نام ہے لیکن یہاں ضروری تھا کہ ابن عباس کے علم کو ثابت کیا جائے کہ جس کے پاس علم قرآن ہو وہ میری ایڈوائزری بورڈ کا ممبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ٹھوس کر بہت اچھی بات ہے میں اس کا شان نزول بتانا اس کا بیک گراؤنڈ یہ سورت کب نادر ہوئی کیوں نادر ہوئی سب نے اپنی عقل کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے بتلایا اخیر میں ابن عباس چھوٹے ہیں سب سے ان سے پوچھا کہ بھیا تم بتاؤ کیا خیال ہے اذا نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح مکہ ہو جائے گا تو فصب بحمد رب اپنے پروردگار کی بے حد تسبیح بیان کیجیے اور حمد بیان کیجیے اور استغفار میں لگ جائیے اور سرکار لگ بھی گئے لیکن اس کا شان نزول کیا ہے بتا سکتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے قرآن کی سمجھ کے اعتبار سے کہ یہ صورت میں اللہ نے سرکار کی وفات کو بتایا ہے کیونکہ جب پتا ہو جائے گی خریرا اسلام کا لہرائے گا جب کام نبی کا ختم ہو جائے گا جب سرکار کا مشن ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیں گے یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے کیونکہ یہ کائنات کے درخت کا سب سے قیمتی پھل سرکار کی شکل میں اور آقا نامدار کی شکل میں آ چکا ہے لہذا اب جو ہے یہ دنیا کا شامیانہ وائنڈ اپ کرنے کا زمانہ آ گیا سوال ہوتا ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک وائنڈ اپ کیوں نہیں ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ساتھ بھیجا گیا ہے تو چودہ سو سال ہو گئے قیامت کیوں نہیں آتی اس کا جواب دیا ہے کہ ایک اختتام جو ہوتا ہے وہ کیس کے اعتبار سے ہوتا ہے کیفیت کیفیت کے اعتبار سے تکمیل ہو گئی سرکار تشریف لے آئے کائنات کے بنانے کا کیفن جو مزاج تھا وہ ختم ہوا ہے لیکن اللہ نے ایک عدد طے کیا ہے اس کائنات میں اس پرچم کے لہراتے رہنے کے لیے ایک عادت طے کیا ہے اللہ نے جس کو میرے نبی کی زبان سے فرمایا اور یوں کہا کہ دنیا میں کوئی کچا اور کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے ابھی وہ پہنچنا باقی ہے جس دن پہنچ جائے گا کائنات ختم کر اور یاد رکھنا کچے گھر سے مراد گاؤں ہے اور پکے گھر سے مراد بڑے بڑے شہر ہیں اور میں کہاں کرتا ہوں کہ ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے سرکار کے کلمے کو لے کے دنیا کے وہ کونے تک جاتے اور یہ کونے تک جاتے لیکن دشمنوں نے میرے سرکار کے کلمے کو وہاں تک پہنچایا ہے جھوٹے پروپاگنڈے کے ذریعے سے سرکار کی صداقت ہر کچے اور پکے گھر میں دشمن اور دوست کے گھر میں پہنچ رہی ہے آج کل تو یہ پہنچنا بہت آسان ہے ٹیلی ویژن کا نظام ہے پورے عالم میں جہاں پہنچانا چاہتے ہیں بات پہنچ جائے لیکن جو گھروندے ہیں وہ گھروں تک انشاءاللہ وہ بات پہنچے گی خیر میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم دیکھیے ذرا کیا جواب دیا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پر میں امیر المومنین سات کا عدد عجیب ہے کیا فرمائیں سات کا عدد سات کا ڈیجٹ آج کل تو انگریزی کا دور ہے سات کا ڈیجٹ بڑا عجیب ہے کیوں ہفتے کے دن سال زمینیں سال آسمان سات سیارات سال جو بڑے بڑے اوپر گرہ ہیں نا وہ ساتھ ہیں اور فرمایا طواف کے چکر سات ایک مرتبہ حج میں جانا ہوا تو ایک بڑے میاں ساتھ میں جب سات اشواس یعنی سات چکر ہوتے ہیں تو ایک طواف پورا ہو جاتا ہے اور یہ طواف کو مہر لگتی ہے دو رکعت پہ یہ طواف ناقص رہے گا جب تک کہ اس کے ساتھ دو رکعتیں نہ ملا دی جائے جب دو رکعتیں ملا دی آپ نے تو آپ کا طواف کمپلیشن پر آ گیا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ رکھ دیا جاتا اٹھا کے اللہ کے دربار میں کہ یہ کمپلیٹ طواف وہ پہلی مرتبہ گئے سات چکر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ چچا جان اپنا طواف پورا ہو گیا اب اپنے کو دو رکعت پڑھنی لی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تم کا کیا کریں گے میں نے کہا میں اب صحیح کروں گا اور یہ ساتھی بھی ہیں ان کو صحیح کراؤں گا پھر ہم لوگ گھر جائیں گے اچھا باقی کے جو کام انجام دینے وہ دے دیں گے تو چلے جائیں گے کہ تم ایک کام کرو تم تھکے بہت ہیں میں تو بیس سال سے فارم بھرتا تھا میرا نمبر نہیں لگتا تھا بیس سال بعد ابھی نمبر لگا ہے تم جا کے گھر آرام کرو میں تو اندر پھراج کروں گا چکر کاٹا کروں گا سات نے نو نے دس نے بارہ نے ایسا سب گرنے کا نہیں میں نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ دین اپنی بڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے شریعت کے آکام کو پورا کرنے کا نام ہے جب اللہ کہے بن تو بن جب کہے کمپلیٹ تو کمپلیٹ سات کہے تو سات آٹھ کہے تو آٹھ دو کہے تو دو تین گئے تو تین میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے جو وہ دیں تو بادہ حلال ہے نہیں دیں تو بادہ حرام ہے بادہ پیالے کو کہتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے جو وہ حکم دیں تو قعود گے جو وہ حکم دیں تو قیام گے بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قعود گئے نہ قیام کیا مطلب میری پوری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع ہے کل کے بیان کا خلاصہ یہ شعر ہے کل جو بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہ چار مصرے ہیں آدھا جو شہر ہوتا ہے نا اس کو مصرا کہتے ہیں جب پورا ہوتا ہے تو اس کو شہر کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا وہ تو کہتے میں تو شام تک چلوں گا میں نے کہا قاعدہ یہی ہے سات چکر دو رکاطے طواف کمپلیٹ اب صحیح کے کتنے چکر صحیح کے بھی سانپ صفا سے چلے مروا پر ایک ہوگا یہ بات یاد رکھیے ایک سانپ تھے ان کو معلوم نہیں تھا ایک بڑھیا کو لے کے چلے صفا سے لے کے صفا پہ لائے بیچاری کی صفائی ہو گئی یوں کہ ایک کٹ چکر ہوا ابھی اس نے کہا میں تیرے ہاتھ جوڑ کے میرے کو معاف کر دے گا میرے کو کیا معاف کریں گا اللہ کے پاس کر وہاں تو صحیح کے بھی سات چکر طواف کے دن سات چکر سات کا عدد بتا رہا ہوں اور جب کنکر مارتے ہیں وہاں شیطان کو تو اس کے اندر بھی سات سات کنکر مارتے ہیں میرا ایک دوست تھا میں نے اس کو پوچھا کہ آپ نے کنکر مارے اس نے کہا میں تو ڈھیبلے لے لیا تھا بڑے بڑے بڑے بڑے گنا کیے تو ڈھیبلے سے چلے گا کام کہ چھوٹی چھوٹی کنکر میں شیطان کا کیا برا ہوتا ہے آج تو میں اس کو لمبا کر کے جانا تھا میں نے کہا کتنے مارے اس میں کہا کہ گناہ کرنے میں گنتا نہیں ہے تو پھر مارنے میں کیا گنتا ہے میں نے کہا بھائی شیطان نے تیرے کو کنکر مارنے میں بھی اپنا غلام بنا کے رکھا ہم تو شریعت کے غلام ہیں ہم تو اللہ کے حکموں کے غلام ہیں اور میں واقعہ ہمیشہ ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ اکبر بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے نو رتنوں میں ایک ملا دو پیازہ تھے ان کو دعوت دیا دعوت میں بیگن بنائے تھے مذاق کے طور پر دعوت دیا بادشاہ کی تو بھائی دعوتیں شاندار ہوتی ہیں نا لیکن وہ دعوت میں بیگن تھے اب وہ بیگن کھاتے جا رہے ہیں تعریف بھی کرتے جا رہے ہیں واہ ماشاء اللہ کیا بیگن بنائے اور بیگن میں کیا کیا خوبیاں ہیں بھائی وہ تو ہر ویجیٹیبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات خوبیاں وٹامن تو رکھے ہی رکھے ہیں تو ملا دو پیازہ نے بھی وہ تعریف کے اندر حصہ لیا کہ جی واقعی بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہیں بیگن میں لیکن رات کو اتفاق سے پیٹ میں درد ہو گئی بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا تو بلایا ملا نصیر الدین کو اور کہیے بیگن سے ہوا ہے کیونکہ بدہضمی اس سے ہو جاتی ہے اور گیس زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور سکل پیدا ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر اور میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں درد ہی درد درد ہی درد حیران پریشان ہو گیا ہوں یہ بیگن کی وجہ سے ہوا ہے تو ملا دو پیازا نے بھی ساتھ برائی کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جی اسی کی وجہ سے ہوا ہے تو اکبر نے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی رات کو تو تم نے تعریف کی تھی میرے ساتھ بیگن کی ابھی آپ برائی کر رہے ہیں تو ادب سے عرض کیا کہ جہاں پنا بات اصل میں یہ ہے کہ میں بیگنوں کا غلام نہیں میں تو آپ کا غلام میں آپ کا غلام ہوں دوستو ایمان والا اللہ کے حکموں کا غلام ہے سات کنکر تو ہی رہیں گے پر میں آپ کنکر کے عدد ساتھ ساتھ کا عدد سمجھ رہے ہیں نا فرمایا آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں سات ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرتا ہے ہڈیاں سجدے کی سات اور یوں کہا جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سات اس کے اندر چینجز آتے ہیں جب وہ رحم مادر سے باہر نکلتا ہے تو سات کا عدد بتایا اور یوں کہا میری رائے یہ ہے کہ ستائیس کو لہلت القدر ہونا چاہیے اندازہ ہے اندازہ بتایا اور بھی اقوال ہے لیکن ابن عباس کا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عیسائیت میں فرما رہے ہیں سات خوبیاں بیان فرمائی ہے کامیاب ایمان والوں کی جن کے دنیا آخرت میں مسئلے حل ہو جانے والے ہیں ہمارا معذن اعلان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے حیال السلام نماز کی طرف آؤ لوگوں کو سوال ہوتا ہے دفتر چھڑا دیا کاروبار چھڑا دیا دکانداری چھڑا دیا بیوی بچے چھڑا دیے اور اللہ والوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جو پانچ وقت اپنا کاروبار اپنی اولاد اپنے بچوں کو چھوڑنے کا مزاج بنائے گا دنیا سے جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا دنیا کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا دنیا سے جانا ہے نا تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لو تو مرنا اللہ آسان کر دے گا دعوت کے کام کے لیے میں دو جملے کہتا ہوں دعوت کا کام دو طریقے سے سمجھ میں آئے گا یا تو دعوت کا کام سمجھ میں آئے گا نکلنے سے جب نکل جائے گا تو خود بخود چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت سمجھ میں آئے گا کیا سمجھ میں آئے گا کہ اگر میں نے گھر چھوڑا ہوتا تو آج جنازے میں نکل کر گھر سے جانا یہ شاندار بنگلے سے میرے جنازے کا اٹھنا آسان ہو جاتا مجھے یہ اپنے بچوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا لیکن موت کے وقت سمجھ میں آنا کوئی فائدے کا نہیں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے ابھی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اپنے اوقات لگاؤ اور مزاج بناؤ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کر لو اور دل لگا کر خوشوں کے ساتھ نماز پڑھو جیسے کہ وہ صحابی کی نماز ہے کیسی نماز ہے خوشو والی نماز کیسی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو تحجد کی نماز کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے اپنی چھت پر پڑھتے تھے چھت کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ تین گھنٹے کے لیے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے جو نہ حرکت کرتی ہے نہ جیتی ہے شاہی مراد آباد کے نازم اور معتمل پہلے حضرت شیخ الحبیب محرم زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجازمی ہیں مرید ہوئے وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں نماز شروع کی جب شروع کی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہیں کئی گھنٹوں کے بعد آئے تو دیکھا اسی طرح لکڑی کی طرح کھڑے ہیں نمازوں سے کیا دل لگایا تھا انہوں نے نمازوں کو کیا عاشقانہ نظر سے دیکھا تھا انہوں نے نمازوں کو سب کچھ سمجھا تھا انہوں نے اس لیے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ تمہاری میں اکاؤنٹ بک چیک نہیں کروں گا میں تمہاری نمازیں چیک کروں گا اگر تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح رہا تو تم بندوں کے ساتھ بھی صحیح رہو گے میں دیکھوں گا کہ تم نے کہیں نماز کو چھوڑا تو نہیں ہے اقتدار کے لیے کرسی کے لیے لوگوں کو کام کرنے کے لیے اللہ کا فریضہ تو نہیں چھوڑا تم نے کتنا بھی کام آپ دین کا کر رہے ہو لیکن نمازوں کی پابندی انتہائی طور پر ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا سرکار نے دو صاحب کرام کو کام شروع کیا میں بات ختم کروں میں دو صاحب کرام کو کام دیا کہ یہ اسلامی فوج ہے اس کی نگرانی کرنا ہے تمہیں اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے اور دوستوں میں کہا کرتا ہوں ہمیں بہت لمبے اعمال میں نہیں جانا ہے خالی پانچ نمازیں اگر زندگی میں آ گئی نا اور پانچ نمازیں جیسی اللہ چاہتے ہیں جیسی رسول چاہتے ہیں ایسی ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا اس لیے حیال اس کے بعد مول دین کہتا ہے حیال الفلاح طرح جا جاؤ دنیا کی کامیابی چاہیے آ جاؤ آخرت کی کامیابی چاہیے آ جاؤ دنیا چاہتے ہو آ جاؤ آخرت چاہتے ہو آ جاؤ تم دفتر میں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی حالانکہ نماز میں تم دکان میں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی حالانکہ نماز میں تم کھیت میں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی حالانکہ نماز میں بیچارہ مرلی دھرن تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ مسلمان کرکٹر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا وہ پڑوس میں آ کے کھڑا ہو گیا رکو کیا اس نے اس نے سجدہ کیا نماز ختم کر کے دو ہاتھ پھیلا کے اللہ کے سامنے رویا اس کے آنسو نکل رہے تھے مرلی دھرن نے اس کو کہا بھیا تم یہ کیا کر رہے تھے ابھی تم کام کر رہے تھے دل میرا تڑپا رہے تھے تم نماز پڑھ رہے ہوں گے شاید میرا دل تڑپ رہا تھا اس اللہ والے کرکٹر نے کہا فضول کام میں میں لگا ہوں لیکن میں آج تجھے ایک بات بتاتا جاؤں اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی تیرے دل کو سکون ہو گیا جس دن کلمہ پڑھ کے تو نماز پڑھے گا اللہ تجھے کتنا سکون دے نماز بہت بڑا ذکر بھی ہے نا اور ذکر اللہ میں اللہ نے سکون رکھا ہے جناب اللہ اللہ کا ذکر اپنی میں کریں اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بے ذکر تطمئن القلوب یقیناً اللہ تعالیٰ کے نام میں عجیب سکون ہے عجیب اطمینان ہے آدمی کو دولت کمانے میں وہ لطف نہیں آتا جو رات کے اندھیرے میں غور سے اعظم فرماتے ہیں مسلح بچھا کر آدھی رات کی حکومت اللہ جو دیتا ہے اور جو ہم رو کر اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں تم پیسوں کی اور سونے چاندی کی ہمارے اوپر بارش کر دو لیکن اس سجدے کی برابری نہیں کر سکتے جو رات کو اللہ کے دربار میں ہمیں ہوتے سرکار نے کام تقسیم کیا یوں فرمایا یہ اسلامی فوج کی نگہبانی کرنی ہے تم دونوں حضرات کو یہ سامنے والا ٹیلا ہے نا اوپر چلے جاؤ سبحان اللہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کام کو ہی سوچتے رہتے کام کہاں سے نکلتا ہے کام کرنے والا کہیں بھی کام کر لے گا جس کو نہیں کرنا ہے اس کو ہزاروں بہانے مل جائیں گے کام کا وقت نکل گیا بھائی آقا نے ہم کو نگرانی کے لیے کہا ہے نا رات کی تحجد بھی ہے ارے رات کی تحجد سے بڑھ کر میرے آقا کا حکم پورا کرنا ہے میرے آقا کے حکم پورا کرنے میں اللہ تجھے تحجد کا ثواب دے دے گا کوئی ماں باپ کی خدمت میں لگا تھا حج میں گیا تھا اور نی روزانہ طواف کر سکتا اور نی حرم میں حاضر ہو سکتا تو ایک اللہ والے کے یہاں گیا جا کے کہا حضرت میں میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے حرم کی خدمت سے اور حرم کی عبادت سے محروم ہوں فرمایا تجھے عرفان حاصل ہوتا تجھے معرفت حاصل ہوتی تو تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں حرمین کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا اللہ ہمیں قدردان بنا دے اللہ ہمیں حقیقت سمجھا دے اللہ ہمیں نور معرفت دے دے اللہ ہمیں دین سمجھا دے دوستو دنیا بہت سمجھی ہم نے اللہ کرے ہماری زندگیوں میں دین آئے اور دین کے آنے پر اللہ نے دنیا آخرت میں کامیابی کے وعدے کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھا دے ایک بات میں کہا کرتا ہوں بھائی دنیا والے روزانہ آرٹیکل لکھتے ہیں مسلمان پارلیمنٹ میں کم ہے اس لیے ہم پریشان مسلمانوں کے پاس نرکشتا ہے انلٹریسی بہت ہے اس لیے ہم ناکام اب کامیاب ہونے کے لیے یونیورسٹی بناؤ فلاں بناؤ اسلام دنیا کی تعلیم سے نہیں روکتا لیکن جو تعلیم ایسی ہو جو دین سے روک دے ہم اس سے روکیں اب ایک جملہ حضرت مفتی صاحب ایک بار پھر نوٹ کریں گے آپ خالی دل میں نوٹ کریں کاغذ کو تکلیف حویش شمیم صاحب توجہ فرمائیں لوگ کہتے ہیں مولانا دنیا کا علم دین کا علم کیا ہے یاد رکھو the education of these world the worldly education is the necessity of time دنیا کا ایجوکیشن وقت کا تقاضا ہے ہم کو کمپیوٹر بھی سیکھنا ہے ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بھی بننا ہے ہماری بیٹیوں کو گائنوکولوجسٹ بھی بننا ہے ہم کو انگریزی بھی پڑھنا ہے بیچارہ ورنہ وہ گیا تھا ہوائی جہاز کے اندر انگریزی اس تو کم سے کم آدمی پاس تب تک دم نہ کشیدم یہ تو کوئی بات ہی نہیں اب ہوائی جہاز میں گیا اتفاق سے پاسپورٹ میں کوئی نام کی گڑبڑا گئی ایک دم ایئر ہاسٹل دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے وہ صاحب کو جھنجوڑا ہلایا وہ تو ہاتھ بھی لگا دیتی ہے اس کو کیا پرابلم آتا ہے وہ تو اسی دندے کے لیے لگی ہے ہاتھ لگا کے کہا mister what is your name اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو شاید کھانے کے بارے میں پوچھتے ہوں گے ویجیٹیبل تو واپس چلی گئی ہوتا اب تھوڑی دیر تک جو ہے وہ اسی ششو پنج میں رہ گیا پوچھ کے کیا گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر سے وہ کپتان نے کہا بھائی یہ پاسپورٹ کے اندر نام کیا ہے پوچھ کے نہیں تو ابھی تو کہا اس کو سمجھ نہیں آتی میں پھر جاتی ہوں پھر آئی تو سب لوگ اب کھانا کھا کے ڈرنک پی رہے تھے پھر اس کو پوچھا واٹ از یور نیم کہنے لگے سیون بھائی انگریزی سیکھنا منع تھوڑا ہے انگریزی کیوں سیکھیں گے ارے ایک بہت بڑی دنیا ایسی ہے کہ جو آپ کی زبان نہیں جانتی جو عربی نہیں جانتی ہم مکلف ہیں کہ پورے عالم کو دین پہنچائیں گے تو یہ زبان واسطہ ہے دوستو دین پہنچانے کے لیے ہمیں یہ دین یہ زبان سیکھنی ہے لینگویج سیکھنی ہے مقصد یہ ہونا چاہیے میں جب پڑھنے کے لیے گیا کالج میں تو میرے والد صاحب نے کہا انگریزی سیکھنے کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے انگریزی سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کی زبان میں ان کو دین کا پیغام دے سکیں بارہ ایجوکیشن وقت کا تقاضا اور دین کی تعلیم جس کو علماء ہمیشہ کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ مقصد زندگی ہے the religious education is the object of life the worldly education is the necessity of life یہ وقت کا تقاضا ہے وہ مقصد زندگی ہے تو مقصد زندگی کے لیے مقصد جتنا کرنا پڑے گا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز میرا تو مقصد ہی ہے دوستوں کھیل کے میدانوں میں مت جاؤ کھیل کے میدانوں کو چھوڑو گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے میدانوں کو چھوڑو اور آ جاؤ قرآن بلا رہا ہے اللہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ دنیا والے کہہ رہے ہیں ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے ناکام پارلیمنٹ میں آپ نہیں ہیں اس لیے نامام آپ اقلیت میں ہیں اس لیے ناکام اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے نہیں ہیں تو ناکام ناکامی کیونکہ میں تیری بات نہیں مانوں گا تیرے جنتر منتر کی طرح لمبے مضمون کو نہیں مانوں گا تیرے سپریم کورٹ جتنے لمبے فیصلے کو نہیں مانوں گا میں مانوں گا تو قرآن کی مانوں گا اور قرآن نے کہا وہ رسولا فقد اللہ کورسولا جو اللہ کی اطاعت کر لے جو سرکار کی اتباع کر لے ہے صحابہ کرام کوئی یونیورسٹی میں نہیں گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملکت جو آئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملکت کا عالم یہ تھا کہ انڈیا جیسے پندرہ کنٹری پر حضرت عمر کی حکومت تھی اور پانچ سو بڑے بڑے دنیا کے شہر فتح کیے تھے کوئی یونیورسٹی میں نہیں گئے لیکن جس کے قدموں پر زندگی گزاری اس پر یونیورسٹیاں قربان ہیں اس پر ریل کی دنیا قربان ہے اس پر کتابیں قربان ہے کردہ میں درست خود خانے چند ملت بشوس جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اس کے قدموں میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں مائیکل ہارٹ نے لکھا دنیا کا وہ انسان جس نے کسی کے پاس جا کر نہیں پڑھا لیکن جب اس نے قرآن پڑھا دنیا میں کتابیں بن کر یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا میرے رسول کو نبی ہمارے معلم بن کر آئے علم لے کر آئے علم کی تقسیم لے کر آئے انما انا قاسم واللہ یعطی میں اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی تقسیم کرنے والا ہوں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ہے اب وہاں ان لوگوں نے بات طے کی یوں کہا کہ ہم رات کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو سیکٹر میں one part of my time I will give for تحجد میں آدھا وقت نماز پڑھوں گا اور تو اسلامی فوج کی نگرانی کرنا اور جب میرا وقت تحجد کا ختم ہو جائے تو تیری نگرانی میں سنبھال دوں گا سرکار کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور تحجد دونوں کی ہو جائے گی قرآن بھی ہو جائے گا رات جھوم جھوم کر گزر جائے گی اتباع اللہ بھی ہو رہا ہے اطاعت رسول بھی ہو رہی ہے تو کیا بہترین فیصلہ کیا تھا ہمارے یہاں فسادات کے زمانے میں نوجوانوں کو طے کیا تھا کہ تم محلے کی رکھوالی کرو تو انہوں نے طے کیا کہ سموسے تم بھیجنا کل تم حلیم بھیجنا پرسو تم سوربا بھیجنا چوتھے دن کا مربع بھیجنا میں اللہ والوں نے کہنا کرتا تمہیں ہوئی جاؤ بھائی آتا تمہیں تو ہم نے کام منا کے لیے دیا مربے پہ لطیفہ یاد ہے مدرسے کے اندر استاد پڑھا رہے تو ہاشیے کے ساتھ جو چوکٹ کہتے ہیں نا ہم لوگ چوکور تو وہ اسکوائر کہلاتا ہے انگریزی میں اسکوائر اس کو عربی میں مربع کہتے ہیں تو استاد نے سوال کیا اب شاگرد ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو استاد نے وہاں سے اعلان کیا کہ مربے میں دے کیا کہا مربع میں دے تو پڑوس والوں کو کہتا ہے کہ کتاب میں پھر کون سا مربع ہے پھر اس کو سمجھایا کہ چوکٹ کھانا ہے نا اس کو عربی میں مربع کہتے ہیں جو چار مربع بھی نہیں سمجھتا وہ کیا کام کرے آدھی رات گزرنے والی ہے وہ جھوم کر نماز پڑھ رہا ہے ڈوب گیا ہے نماز کے عشق میں کھو گیا ہے اور عالم یہ ہے دوستو کہ دشمن نے دب کو دیکھ کر کے کوئی کھڑا ہے تیر چھوڑ دیا کمر میں آ کے تیر پیوس ہو گیا خون کی ندی بہ رہی ہے بیٹھے ہوئے وہ نگرانی کرنے والے نے دیکھا تڑپ کر اٹھا ہاتھ مارا کندھے پر اللہ کے بندے تیرا خون تو فواروں کی طرح بہ رہا ہے ایک ندی کی طرح بہ رہا ہے اور تو نماز ختم نہیں کرتا جلدی نماز ختم کر دے بہت مشکل سے نماز ختم کیا ہمارے یہاں تراجی پڑھنے والے کیا چار رکعت کے بعد خود کی گڑی دیکھتا ہے پھر ممبر والی دیکھتا ہے ہاں، برابر منٹ گنتا ہے کتنی منٹ پھر حیات الفلاح کی طرف پھر حیات الفلاح کی طرف پھر پڑوس والے کو تیری گھڑی میں کتنے بجے کہا میری گھڑی میں آسٹریلیا کا کا ٹائم ٹائم نہیں انڈیا اس کی نماز کیا ہوگی آپ بتاؤ مجھے ہر دو رکعت میں وقت گنتا ہے اس کی جان پر آ گئی ہے نماز اور وہ نماز ختم کرنا نہیں چاہتا یہ کہتا ہے نماز کب ختم ہو جائے باہر جا کے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے رکھتا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے ٹھنڈے پنکھوں میں کھڑا ہے شاندار تعلیم پر کھڑا ہے باہر مچھروں کے مرکز پہ جا کے گھنٹوں کے گھنٹوں گزارتا ہے اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا اور اس کا دل نہیں لگتا تو اللہ کے گھر میں نہیں لگتا دوستوں آج حالات ہمارے اوپر جو ہیں ہم نے حالات کو دعوت دیا ہوا ہے کہ آئیے تشریف لائیے کیونکہ اللہ کے گھر میں دل لگنے کے بجائے میدانوں میں ہمارا دل لگ گیا ہماری جوانی وہاں لٹ رہی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ نہ کھیلیں میں کہتا ہوں آپ تندرست رہیں صحت مند رہیں اپنی ہیلتھ کا جوانوں خیال رکھنا لیکن یہ ہیلتھ کا استعمال آپ کی لہر میں کر دیں عبادت کے لیے کیجیے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھیے اچھی نیت کے ساتھ ایکسرسائز کے لیے مجھے کسی نے پوچھا مولانا آپ جیل میں جاتے ہیں میں نے کہا میں علی بات آ کے اندر ہوں جیل میں کیسے جاؤں گا اب لوگ پوچھتے مولانا جیم جیم میں وہ نئی بات تو شمیر صاحب کو بتاتے تھے پندرہ ہزار روپے پہلے دن لے لیا اور چمکدار پڑیا دے دیا کیا کہا پیٹ بھر کے مت کھائی ہو پندرہ ہزار روپے دے کے کیا پیٹ بھر کے مت کھائی ہو تو بھوکے مارنے کے دندے کر رہا ہے پھر کیا کہا پیٹ بھر کے پانی مت پیو اور پھر یوں کہا کہ کھڑے کھڑے پانی مت پیو نہیں تو پیٹ آگے جائے گا تو پی جائے گا وہ کاغذ لے کے میرے پاس آئے گا دیکھو تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں نندا اندر کھڑے ہو کے پانی مت پیو اور رک رک کے پانی پیو اور پیٹ بھر کے مت کھاؤ کھانے کے تین حصے کرو پیٹ کے تین حصے کرو میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کروں اور تجھے میں کیا سمجھاؤں میرے سرکار نے چودہ سو سال پہلے کھانے کا مصنون طریقہ بتایا پندرہ ہزار دے کے تھپڑ مار کے تجھ سے وصول کر لیے اور تجھے سکھایا کچھ نہیں لیکن سنتوں سے واقف نہیں کھانا اس لیے پندرہ ہزار دے کے آ گیا یہ تو چودہ سو سال پہلے میرے نے بتایا سنتوں پہ آئے گا تو باڈی بھی تو کنٹرول نہیں رہے گی رہ گئے بھائی امراض کیوں آتے ہیں امراض انسان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے آتے ہیں آخرت میں مقامات دینے کے لیے آتے ہیں ورنہ سوال ہوتا ہے کہ جب سنتوں پہ چلتے ہیں تو پھر بیماریاں کیوں آتی ہیں بیمار ہر انسان ہوتا ہے لیکن امتحان میں اللہ کی طرف سے اب دیکھیں بیماری کے اندر اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی رہتا ہے کہ شکوے شکایتیں کرتا ہے ہاتھ مار کر کہا جلدی نماز ختم کر بیچارے نے اس کے اصرار کی وجہ سے نماز ختم کر دی اس نے خون کا فوارا بتایا خون کا گڑا بتایا دیکھ تیرا خون ہے یہ چکر کھا گیا کہ تو خون بتاتا ہے میں نماز میں کھڑا تھا میں چاہتا تھا کہ میری صورت پوری ہو جاتی تو نے بیچ میں سے میری نماز ختم کرا دی میری زندگی ختم ہو جائے مجھے یہ عزیز تھا لیکن میری نماز ختم نہ ہو میری یہ تمنا ہے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون صلاتهم خاشعون فلاح والو اللہ فلاح کا طریقہ بتا رہے ہیں فلاح کہاں ہے فرمائے مسجد فلاح میں آ جائیں فلاں ہی فلاں ہے کیونکہ مؤذن بھی کہتا ہے حیال الفلاح پلا کی طرف آؤ یعنی کامیابی کی طرف آؤ دنیا کی بھی کامیابی ملے گی تمہیں اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے نماز کے سجدوں پر اللہ نے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائی میں کہہ رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ یونیورسٹی میں نہیں گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کیوں ایک دن ایک وادی میں جھک کر دیکھ رہے ویلی انگریزی میں کہتے ہیں ویلی دیکھ رہے ہیں تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا امیر المومنین کوئی چیز ہے تلاش کر رہے ہیں میں ہم لوگ لا کے دیں فرم کیا دیکھ رہے ہیں فرم نیچے وہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا مجھے میرا ماضی یاد آ گیا اپنے ماضی کو یاد رکھو اپنے بچپن کو یاد رکھو اپنی گناگار زندگی کو یاد رکھو اپنی تہارتیں اور اپنے تقوی کی گیت مت گاؤ قرآن نہ کہتا ہے پلا تو مت اپنے آپ کو پارسا اور پرہیزگار گنواؤ اللہ جانتے ہیں کون تقوا والا ہے کون ڈرنے والا کرتے جاؤ کام می خراش باش مت مت مت مت رک رک جاؤ جاؤ تقوا کے بے شمار درجات ہیں دین کے بے شمار درجات ہیں بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہیں جنت میں لگے گا حضرت عمر نے کہا مجھے چرواہے کو دیکھ کر ماضی یاد آ آئی ریمبرنگ مائی میں نے اپنے ماضی کو یاد کرنا شروع کیا ہے میں بکریاں چراتا تھا گھر لے کے بکریاں جاتا تھا تو گھر والے کہتے تھے تانا دیتے تھے عمر تجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا یہ بھوکی لے کے آیا دو وہاں جنگل میں چھوڑ کے آیا جا کے دے اور بھی بکریاں چھوڑ کے آیا تو کاؤنٹ نہیں جانتا اتنا عدد نہیں معلوم تیرے کو واپس جاتا تھا پھر گھیر کر بکریاں لاتا تھا تو مجھے تانا دے کر کہتے تھے تجھے بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تو کیسے زندگی سنبھالے گا اپنا سنسار سنبھالے گا اپنا گھر سنبھالے گا تو حضرت عمر رو کر کہتے تھے میں بھی سوچتا تھا کہ میرا مستقبل روشن نہیں ہے لیکن اتفاق سے اللہ نے اجالا دے دیا سورج دے دیا ہدایتوں کا آفتاب و مختار دے دیا میں دروازہ رسول پر چلا گیا میں سرکار کے قدموں پر چلا گیا میں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا میں نے لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لیا میں نے محمد الرسول اللہ پر اپنی زندگی قربان کرنا طے کر دیا اس کا نتیجہ اللہ نے یہ کیا کہ جسے بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا جسے گھر سنبھالنا نہیں آتا تھا اس نے عالم سنبھال کے دکھا دیا دوستو مجھے حکم تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ سے چند باتیں کہی جائے کل حضرت مفتی صاحب کا حکم بھی تھا حضرت حاجی اسماعیل صاحب کا بھی حکم تھا کہ طویل سے طویل تر آپ کے ساتھ میری گفتگو رہے لیکن کل اتفاق سے لمبی گفتگو نہیں کر سکا آج کچھ قدر طویل گفتگو آپ سے ہوئی ہے لیکن یہ یہ جو موضوع ہے تحقیق ہے ابھی اس کی تحقیق پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں ہے جو خوشبو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں they are to the namaz and they establish and they step forward in their namaz. They are the most successful people in the sight of Allah. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اب سے چند منٹوں تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے حاجی اسماعیل صاحب کا تو خیال تھا کہ میں کوئی ناطے بھی منگناؤں لیکن یہ دوسرے لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے میں نے اس بنا پر یہ چند دھڑکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے مضمون میرے دل دماغ میں اللہ کی طرف سے آپ کی طلب پر ڈالے گئے ہیں میں نے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں گزارش کے طور پر عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے پورے عالم کو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نمازوں کا عاشق بنائے اور ڈوب کر نماز پڑھنے والا اور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا واخر واقع ان الحمد للہ کے رب اللہ اب سے لے کر دعا تک روشنی بند رہے گی اور آپ میرے ساتھ ذکر کے اندر شامل ہوں گے لا الہ الا اللہ اب لا الہ لا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو جائے گا دلوں کو گرمانے کے لیے اور اللہ سے ہماری لو لگ جائے اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں اور یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں اس بنا پر من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھیں گے اخیر میں محمد الرسول اللہ کے بعد دعا ہو جائے گی اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے آپ بھی میرے ساتھ جو ہے لا الہ الا اللہ میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور محمد الرسول اللہ پر یہ محدود ذکر آج کے لیے ختم ہو جائے گا ورنہ پوری زندگی ذکر کرنا ہے لا لا الہ الا اللہ الہ 감사합니다. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها جميع الاحوال والافات وتصيل بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ان کو معاف فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم اے اللہ بہت بڑے گناہ کار کار اے اللہ بہت بڑے ریا کار ہیں اے اللہ پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ پھر بھی تیری دریائے مغفرت سے خاص کار ہے اللہ کرم کی بھیگ دے دے اے اللہ مغفرت کی بھی توفیق دے دے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ امت کی کشتی بھر میں پھنسی ہوئی ہے اللہ چاروں طرف سے پیٹے جا رہے ہیں اے اللہ کوئی ہمارا نہیں ہے اللہ ہم اگر تیرے ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوتی اللہ تو نے پکارا ہم تیرے دروازے پہ نہیں آئے اللہ منادی پکارتا رہا ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ بنے اللہ گھر میں تاکوں کو سجایا قرآن سے لیکن دلوں میں نہیں سجایا ہماری یہ جرائم ہے ہمیں معاف فرما دے کہ نا پر ہماری گرفت نہ فرما اللہ کرم کی بیچ دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسے گرے پڑے ہیں کہ ہمارے سچے اوپر مارنے کے لائق ہیں ہماری تلاوتیں اوپر پھینک دینے کے لائق ہیں لیکن اللہ تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے اللہ تو نے حکم فرمایا ملے گا تو میرے دروازے سے ملے گا مانگو تو مجھ سے مانگو اللہ ہم نے تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے ہیں ہم نے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ اگر تو نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں ہے جاتی ہے لیکن ہم جیسا کہ بگڑی بن جاتی ہے اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے نے دنیا میں بھی آگے بڑھا اللہ نے دین میں بھی آگے بڑھا جو طلبا پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں نا ادا فرما ہمارے ہر جوان کو اللہ قبول فرما لے اللہ یہ بستی کو قبول فرما لے اللہ پورے شہر کو قبول فرما لے اللہ ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دے ہر قسم کے پل پشار و انتشار سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے امن و امان پتا فرما دے اللہ جہاں ظلم ہو رہے ہیں ظالموں کی سر کو بھی فرما دے اور اگر ان کو ہدایت دینا مطلوب ہے تو وہ ادا فرما دے ورنہ ان کا پلا کما فرما دے اللہ ان کا معاملہ صاف اور بیمار فرما دے اللہ کرم کی بھیج دے دے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں سے بنا دے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں میں دین کی طرف پیدا کر دے اللہ سرکار کا ایک ایک حکم اور ایک ایک سنت پر عمل دے دے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے اللہ ہمیں متبع رسول بنا دے اللہ سرکار کی ایک ایک ادا پہ قربان ہونے والا بنا دے اللہ عشق رسول محبت رسول اتباع رسول نصیب فرما دے مداروں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما انخاوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلبا کی حفاظت فرما جملہ مسلمان نے عالم کی حفاظت فرما اللہ عالمی نے ایک ایک ایک امتی کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما ہر قسم کے فتنوں سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما دین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسند عناصر کی شرارتوں سے بچا دے اے اللہ ہر قسم کے بساؤں کی بسائیوں سے بچا دے اے اللہ ضیبت سے حفاظت فرما ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما نمازوں کا عاشق بنا دے گھروں میں تلاوت کا جذبہ دے دے اللہ ماں بہنوں کو پردے برقعے کی توقین دے دے اللہ ہمیں وقت کی قیمت سمجھا دے اللہ گناہوں سے ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما زبان کی حفاظت فرما جسم کی حفاظت فرما شرمگاہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے حیا اور ناموس کی حفاظت فرما اللہ اخلاقی زندگی نصیب فرما بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو بیماریوں میں شفاظہ فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما مقروض غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کے سبھی پیدا فرما اللہ پورے بچنے کی مقصد فرما یہ حضرات نے ہمیں جوڑا بہت محنت کر کے اللہ انتظام کیا اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اور جب وقت آ کے ہو کرنے والی موت عطا فرما اے اللہ پورے بچنے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر قبول اور منظور فرما